یا عبادی ان حرم تو جن ان حرم تو ظلم اعلیٰ درسی وجاؤ تو بے نقم حرما فلا تو ظالم یا عبادی ان نقم ظالم اللہ من حدے تو وسطہ دونی احدی کم یا عبادی ان نقم جائے ہوں اللہ من اطعام تو وسط ہونی مطعم ہوں الى آخر روایہ حکمہ قال صلی اللہ علیہ وسلم روام مسلم یہ مسلم شریف کی روایت ہے اس روایت کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے حدیث قدسی وہ حدیث ہے ویسے ساری ہی حدیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لیکن عام حدیثوں میں اور حدیث قدسی میں فرق یہ ہے کہ عام حدیثیں اللہ کے حبیب کے دل پر معانی کو القا کیا گیا معانی کو ڈالا گیا اللہ کی طرف سے اور آپ نے اس کو بیان فرمایا اور حدیث قدسی اس کو کہا جاتا ہے جس میں مضمون بھی اللہ جل شاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اور پھر آپ نے اس کو بیان فرمایا اور قرآن کریم وہ وہی ہے کہ جس میں الفاظ بھی اللہ ہی نے آپ کو عطا فرمائے تو حدیث قدسی بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو آپ کے قلب مبارک پر اس کے مضامین کو ڈالا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مضامین کو امت کے سامنے پیش فرمایا نبی سراسر خیر محض ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سراسر خیر محض ہے میری اور آپ کی باتوں میں کوئی غرض ہو سکتی ہے شاید میں آپ سے اس لیے بھی دوستی رکھتا ہوں کہ مجھے آپ سے کچھ لینا ہے میں آپ کی تعریف اس لیے بھی کرتا ہوں کہ مجھے آپ سے کچھ حاصل کرنا ہے میں آپ کے پیچھے اس لیے گھوم رہا ہوں کہ مجھے آپ سے کچھ وصول کرنا ہے میری اور آپ کی دوستیوں میں بھی غرض ہو سکتی ہے اور میری اور آپ کی دشمنیوں میں بھی غرض ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ دوستی میں کوئی غرض ہے نہ دشمنی میں کوئی غرض ہے آپ نے جتنے کام کیے وہ سب کے سب کام لوجہ اللہ کی آپ کی نیت اتنی اعلیٰ اتنی اعلیٰ اتنی اعلیٰ کہ آپ کی زبان مبارک سے آپ نے خود بیان فرمایا ان عمل و نیات و نمال امر امانوا من کانت ہجرت ہو اللہ و رسول ہی اور اس روایت کو اس مضمون شریف کو اور اس ملفوظ شریف کو اور اس حدیث شریف کو بیان کرنے کی وجہ بھی یہ ہوئی کہ ایک صاحب نے مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے مدینت المنورہ میں ایک عورت پر خطبہ بھیجا پیغام بھیجا شادی کا منگنی کا پیغام بھیجا تو اس عورت نے یوں کہا کہ آپ پہلے ہجرت کرو اگر ہجرت کرو گے تو میں نکاح کروں گی تو ان صاحب نے نبی کی نیت سے ہجرت نہیں کی اللہ کے نبی کے تعاون کے لیے ہجرت نہیں فرمائی بلکہ انہوں نے ایک عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت فرمائی تو اس پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا اعمال کا مدار نیت پر ہے انسان جو نیت کرے گا اس کے مطابق اس کو ملے گا ہمارے حضرت شہط یون ہو فرماتے تھے کہ جب کوئی عمل شروع کرو تو اس عمل کی ابتدا سے لے کر انتہا تک اپنی نیت پر نظر رکھو اس لیے کہ کبھی ہم کام تو اخلاص سے شروع کرتے ہیں لیکن بیچ میں جا کر جب عزت ملتی ہے شہرت ملتی ہے پیسہ ملتا ہے تو نیتوں میں فتو آ جاتا ہے اس لیے فرمایا اپنے عمل پر شروع سے لے کر اخیر تک جب تک کام پورا نہ ہو ہم نظر رکھیں کہ میری نیت میں بگاڑ تو نہیں آ گیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ شروع میں اخلاص سے شروع کیا تھا اور اب یہ کام غیر اللہ کے لیے نہ ہو جائیں دنیا والوں کے لیے نہ ہو جائیں تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے لیے جب اس آدمی نے ہجرت کی تو حضرت نے فرمایا ہر انسان کو وہی ملے گا جو اس کے لیے من کا ایک آدمی مثلا صدقہ کر رہا ہے خیرات کر رہا ہے میں ایک مثال آپ کو دوں ایک خیرات کر رہا ہے صدقہ کر رہا ہے نیت یہ ہے یتیم کی ضرورت پوری کرنا ہے بیوہ کی ضرورت پوری کرنا ہے غریب کا تعاون کرنا ہے مریض ہے اس کا تعاون کرنا ہے طالب علم ہے اس کی مدد کرنا ہے ایک عالم ہے دین کی خدمت میں لگا ہے اور وہ بیچارہ کمانے سے عاجز ہے اس کی مدد کرنا ہے کتنی پیاری نیت ہے ان نیتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں اور ایک انسان وہی صدقہ کر رہا ہے وہی خیرات دے رہا ہے وہی زکوٰۃ دے رہا ہے لیکن اس لیے دے رہا ہے کہ اس بچی سے غلط فائدہ اٹھائے گا یتیم ہے ناجائز فائدہ اٹھائے گا بیوہ ہے اس سے ناجائز فائدہ اٹھائے گا خیرات کا عمل یہ بھی ہے خیرات کا عمل یہ بھی ہے صدقہ یہاں بھی ہے صدقہ یہاں بھی ہے زکات اس کو بھی دے رہا ہے زکات اس کو بھی دے رہا ہے لیکن اس نیت پر اللہ ملے گا اور اس نیت پر جب غلط نیت ہے تو جہنم ملے گی انسان کی نیت کے اوپر بہت بڑا مسئلہ ہے فرمایا من کانت ہجرت ہو اللہ و جس نے اللہ اس کے رسول کے لیے ہجرت کی اللہ اس کے رسول کی نیت سے اس کو اللہ اس کا رسول ملے گا ثواب ملے گا اور جس نے دنیا کے خاطر عورت کے خاطر ہجرت کی تو اس کو دنیا ملے گی عورت ملے گی لیکن ثواب نہیں ملے گا جس ذات اقدس کا نیت کے بعد میں اتنا اونچا فرمان ہو اس کی نیت کتنی اونچی ہوگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کتنی اونچی ہوگی آپ انداز لگائیں وہ ذات گرامی اس کا اس اسی ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مضمون ہے ایک حدیث شریف ہے ایک ملفوظ شریف ہے آپ نے فرمایا من احب و اب حضل للہ و من للہ فقط استقمل الایمان روا ترمیزی حضرت امام ترمیزی نے اس روایت کو نقل فرمایا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے میری آپ کی محبت ہم سب اپنے نفس پر دیکھ لیں کہ میری آپ کی محبت اللہ کے لیے ہے یا غیر اللہ کے لیے کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے سب سے بڑا مفتی ہمارا دل ہے بہت سی مرتبہ بہت سارے لوگ مسائل لے کر آتے ہیں کہ مل صاحب یہ فیصلہ یہ فیصلہ اور یہ مفتی کا فتوا یہ مفتی کا فتوا میں نے کہا مفتی صاحب نے تو تمہارے الفاظ کو دیکھ کر فتوا دیا سب سے بڑا مفتی تو تمہارا دل ہے اسی کو پوچھ لو کہ یہ جائز ہے یا ناجائز اندر سے میرا دل بولتا ہے کہ مفتی کا فتوا اپنی جگہ لیکن تیرے لیے جائز نہیں ہے تیرے لیے حرام ہے یہ چیز سب سے بڑا مفتی تو یہاں بیٹھا ہوا ہے ہم اپنے دل سے پوچھ لیں کہ یہ جائز بھی ہو سکتا ہے یا ناجائز ہے تو بہرحال اللہ کے نبی فرماتے ہیں محبت کرو اللہ کے لیے دشمنی کرو اللہ کے لیے کسی کو کچھ دو اللہ کے لیے کسی کو نہ دو اللہ کے لیے نہ دینے کا مطلب میں اس کو پیسے دوں گا یہ شراب پیتا ہے میں اس کو پیسے دوں گا یہ کمار اور جوا کھیلتا ہے یہ ستہ کھیلتا ہے یہ حرام کاموں میں استعمال کرتا ہے اس لیے میں اس کو نہیں دیتا اگر اس نیت سے نہیں دیا تو اس پر بھی ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ اس پر بھی ثواب عطا کرے گا یاد رکھو کسی کو گناہ سے بچانا بھی عبادت ہے بلکہ خود گناہ سے بچنا بھی عبادت ہے محدثین کرام ایک بحث فرماتے ہیں چلیے بات آئی تو میں عرض کروں حضرات محدثین ایک بحث فرماتے ہیں کہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے تو کسی گناہ سے بچنے پر نیت کرنا ہے یا نہیں مثلا میں چوری سے بچ رہا ہوں میں زنا سے بچ رہا ہوں میں ناجائز کام سے اپنے آپ کو بچاتا ہوں تو اس پر میں کوئی نیت کروں گا یا نہیں کہ اللہ میں اس کام کو چھوڑ رہا ہوں یہ گناہ کا کام ہے اللہ تیرا حکم ہے کہ تو اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے آیا یہ نیت کریں گے یا نہیں علماء تو فرماتے ہیں کہ گناہ کے چھوڑنے میں کسی نیت کی ضرورت نہیں لیکن ہمارے اکابرین محدثین میں اللہ تقیب الدین ابن تقیق العید رحمت اللہ علیہ جو بڑے پائے کے بہت بڑے محدث ہے بڑے پائے کے بہت بڑے محدث ہیں وہ یوں فرماتے ہیں کہ گناہ کو چھوڑنے پر بھی یہ نیت کرو اے اللہ میں یہ کام اس لیے نہیں کر رہا ہوں تجھے پسند نہیں ہے تیرے نبی کو پسند نہیں تجھے پسند نہیں تیرے نبی کو پسند ہے اس لیے میں اس کام کو چھوڑ رہا ہوں اگر یہ نیت کر کے گنا کو چھوڑو گے تو فرمایا تمہیں دو چیز ملے گی گنا چھوٹنے پر گنا نہیں ہوا اور اس نیت کے اوپر اللہ تمہیں ثواب بھی ادا کر دے گنا بھی چھوٹ گیا اور نیت کرنے کی وجہ سے ثواب بھی مل گیا تو دو فائدے ایک تو گناہ بھی چھوڑا تو گناہ نہیں ہوا اور اوپر سے اس نیت کی بنیاد پر اللہ تعالی ہمیں ثواب بھی عطا کرے گا تو بہرحال میرے بھائیوں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمودات جو ہے نا بخاری شریف میں یہ ہمارے بہت سارے عزیز طلباء ہیں ہمارے بچے ہیں وہ بخاری شریف کے حدیث شریف کے طلبا ہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلاۃ وسلام غار میں تشریف لے جاتے تھے کیا کرتے تھے غار ہیرا میں جا کر بہت سارے حجاج کرام بھی گئے ہیں پڑھنے کے لیے عمرہ کرنے کے لیے آپ نے بھی تو غار ہیرا کو دیکھا ہوگا اوپر جو ہے وہ غار ہیرا ہے وہاں ہیرا پہاڑی کے اوپر ایک گوفا ہے گار ہے جس کے اندر حضرت چھ مہینے بیٹھے تھے رہتے تھے آتے جاتے رہتے تھے اس غار ہیرا کے اندر حضرت کیا کرتے تھے بعضوں نے کہا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق عبادت کرتے تھے بعضوں نے کہا موسا علیہ السلام بعضوں نے کیا کہا بعضوں نے کیا کہا حدیث شریف میں جو لفظ آیا ہے وہ لفظ ہے تہنس یا تہنس فیحا تہنس فرماتے تھے تہنس اب یہ علمی بات ہے لیکن چونکہ عزیز طلبہ ہیں تو میں عرض کروں تہنس باب تفاعل سے اور باب تفاعل کا خاصہ جہاں پر تلبس بل مادہ ہوتا ہے وہاں پر تباعد عن مادہ بھی ہوتا ہے تلبس بل مادہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز اس میں آ گئی جیسے تزا تعبد اس نے زہد اختیار کیا اس نے عبادت کو اختیار کیا وہاں پر کسی کام کے چھوڑنے پر بھی باب تفاعل استعمال ہوتا ہے تنس باب تفاعل سے ہے اس کا معنی ہوا ہنس کا معنی گناہ یعنی حضرت اس غار میں جا کر مکے والے جن گناہوں میں مبتلا تھے ان گناہوں کو نبی چھوڑتے تھے ان کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے ان کے اندر ملبس ہونا پسند نہیں کرتے تھے تو گناہ کو چھوڑنا بھی ایک عبادت ہو گیا معلوم ہوتا ہے یہ بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے میرے بھائیوں کہ ہم اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں تو نبی یہ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی انتہائی خلوص کے ساتھ ہمیں نصیحت کرتی ہے من احب اللہ محبت اللہ کے لیے رکھو دنیا کے لیے نہ رکھو اور دشمنی اللہ کے لیے رکھو دنیا کے لیے نہ رکھو کسی کو دو اللہ کے لیے دو کسی کو نہ دو اللہ کے لیے نہ دو تمہارا ایمان پورا ہو جائے گا مکمل ہو جائے گا فقط استقمل ایمان اور میرے بھائیوں ہمیں تو دوستی کرتے بھی نہیں آتا اور دشمنی کرتے بھی نہیں آتا ہمیں دوستی کرتے بھی نہیں آتا ہے اور دشمنی نبی نے ہم کو بتایا تم دوستی کیسے کرو گے نبی نے ہم کو بتایا کیسے دوستی کرو گے حبیب کا ہم ہن بگیم مماث بگی زکا ہم مما روا ترمزی امام ترمزی علیہ الرحمان نے اس روایت کو نقل فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کسی سے دوستی کرو تو اتنے میٹھے مت بن جاؤ اتنے میٹھے مت بن جاؤ اتنی گہری دوستی مت کر لو کہ ساری راز کی بات کی بتا دو کہیں ایسا نہ ہو کل کو تیری دشمنی ہوگی پچھتانا پڑے گا کیسی پیاری نصیحت حضور فرما رہے ہیں کیسی میرے والد بھی مجھ کو وہ نصیحت نہیں کرتے جو آقا ہم کو بتا رہے ہیں کسی دوست سے اتنی دوستی نقل لو کہ ساری راس کی باتیں اس کو بتا دی اپنے سارے ویک پوائنٹ اس کو بتا دیے کل کو دشمن بنے گا تمہیں پچھتانا پڑے گا اس لیے کہ وہ تمہارے ویک پوائنٹ سے تم سے فائدہ اٹھائے گا آج یہی تو ہو رہا ہے دنیا میں دوستی میں سب کچھ کہہ دیا کل دشمنی ہوئی تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ہمیں کورٹوں کے چکر پر کورٹوں کے دیوان پر ہمیں کھڑا کر دیتا ہے کیونکہ اس کے پاس میرے وک پوائنٹ ہیں وہ جانتا ہے میری اندر کی زندگی کو اس لیے نبی نے فرمایا اتنی بھی دوستی نہ کرنا کہ ساری راز کی باتیں بتا دو کل کو دشمن بنے تجھے پچھتانا پڑے گا بغیز کا اور دشمنی میں اتنی دشمنی نہ کرنا اتنی دشمنی نہ کرنا کہ کل کو تیرا دوست بن جائے تجھے پچھتانا پڑے گا آج تو اتنی دشمنی اس سے کر لی کہ مارا پریشان کیا اس کو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے بٹھا دیا اس کی توہین کی بے عزت کر دیا زلیل کر دیا اس کے خلاف ایف آئی آر درج کروا دیا کل کو عید کے دن سامنے وہ مسافے کے لیے آ گیا میری گردن جھک جائے گی کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا اور یہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے نبی فرماتے دوستی میں بھی حد سے آگے نہ جانا دشمنی میں بھی حد سے آگے نہ جانا کیسے پیاری باتیں ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں نبی نے شریعت کی روشنی میں نہیں فرمائی شفقت کے لیے بھی فرمائی بخاری شریف میں روایت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پاؤں میں جوتا پہن کر دوسرے پاؤں میں بغیر جوتے کے مت چلو ایک پاؤں میں جوتا ہے دوسرے پاؤں میں نہیں ہے اس طرح نہ چلو کیوں منع کر رہے اللہ کے حبیب کوئی شریف مسئلہ ہے کوئی حلال حرام کا مسئلہ کوئی جائز ناجائز کا کہا نہیں نہیں جائز ناجائز نہیں حلال حرام نہیں اور میرے امتی اونچ نیچ ہو جائے گا تو گر جائے گا تجھے چوت آئے گی تیرے نبی کو تکلیف ہو کیسا شفیق نبی کیسا شفیق نبی ہے جو اپنی امت کے گرنے کو پسند نہیں کرتا اس نبی نے فرمایا کہ مشکیزہ اٹھا کر پانی نہ پیو بخاری شریف میں مشکیزہ اٹھا کر ہمارے زمانے میں مشکیزہ نہیں مٹکا ہے ہمارے زمانے میں پری پری بوتلیں ہیں فرمایا دس لیٹر کی بوتل اٹھا کر پانی نہ پی مچکا اٹھا کر پانی نہ پی اللہ کے حبیب کیوں آپ منع کر رہے ہیں کوئی حلال حرام جائز نہ جائز نہیں جائز نہ جائز نہیں پی لیا کوئی حرض نہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا لیکن تو نے اس طرح پیا تیرے قابو میں نہ رہا یا تو پانی زور سے پیٹ میں جائے گا تیرے قلب کو ہارٹ کو دل کو نقصان کرے گا یا تیرے کپڑے پر گرے گا تیرے کپڑے خراب ہو جائے گا کتنی شفقت اور محبت اور پیار کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تعلیم دے رہے ہیں روایتوں میں ہے کہ پرائی عورت نے وضو کیا ہے اس عورت کا بچا ہوا پانی آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ پاک ہے اس میں کوئی ناپاکی کا مسئلہ نہیں ہے وہ پاک ہے آپ وضو کر سکتے ہیں غسل کر سکتے ہیں لیکن نے لکھا ہے کہ اگر اور پانی موجود ہو تو پرائی عورت کا بچا ہوا پانی استعمال نہ کرو تو بہتر ہے استعمال کر لیا وضو ہو جائے گا غسل ہو جائے گا لیکن نہ کرو تو اور پانی موجود ہے تو پھر اس کو استعمال نہ کرو اپنی بیوی کا مسئلہ نہیں اپنی بیوی کا تو بچا ہوا پانی بالکل استعمال کریں گے اللہ کے حبیب حضرت عائشہ کے ساتھ غسل فرماتے تھے اور جب حضرت عائشہ پانی ڈالتی تھی تو حضور فرماتے تھے ڈالی ڈالی ارے سارا تو ہی ڈال دے گی میرے لیے بھی تو رہنے دے ساتھ میں غسل فرماتے تھے اپنی بیوی کا مسئلہ نہیں پرائی عورت کا مسئلہ ہے اگر پرائی عورت کا پانی بچا ہوا ہے اور پانی موجود ہے تو اور پانی استعمال کرو یہ استعمال نہ کرو بہتر ہے کیوں کوئی حرام حلال فرمایا نہیں حلال حرام کا مسئلہ نہیں تمہارا وضو بھی ہو جائے گا غسل بھی ہو جائے گا لیکن اس لیے کہ بہت ممکن ہے وضو کرتے کرتے غسل کرتے کرتے تیرا ذہن اس اجنبی عورت کی طرف اگر چلا گیا تو ذہنی زنا میں مبتلا ہو جائے گا شریعت تمہیں بچانا چاہیے کہ تیرے خیالات بھی پاک رہے تیرا دل و دماغ بھی پاک رہے تیری باڈی بھی پاک رہے تیرا دل بھی پاک رہے تو گناہوں سے صاف ستھرا رہے اللہ نے تجھے پاکیزہ روح دی ہے یہ پاکیزہ روح پاک بن کر کے رہے اور جب اللہ سے ملے تو پاکیزگی کی شکل میں اللہ کے پاس جائے اور اللہ یوں کہ رازیت مرضیا خت مت خلی عبادی مت کھلی جنتی لاؤ اس روح کو میری جنت میں داخل کرو جہاں اور میرے اولیاء اللہ ہے انبیاء ہے صلاحہ ہے شہدا ہے اس میں اس کو بھی لے جا اور اگر میں نے اللہ کی دی ہوئی پاکیزہ روح کو گناہوں کی گندگیوں کے اندر زنا کی سوچوں کے اندر بدکاریوں کے اندر حرام مال کے اندر ناجائز مال کے اندر میں نے اگر میری روح کو گندا کر دیا تو موت کے موقع پر اللہ کہتا ہے سہ سہ کر کر لے جاؤ اس کو لے جاؤ اس کی بدبو یہاں آ رہی ہے اس کو نیچے زمین کے نیچے ڈال دو میں آسمانوں پر اس کو رکھنا پسند نہیں کرتا اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی روح کو پاکیزہ بنائیں تو بہرحال میرے بھائیوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک فرمود ایک ایک ملفوظ ایک ایک بات ایک ایک حدیث شریف امت کے لیے خیر خاہی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی آپ کی باتوں میں کوئی ذاتی غرض نہیں بخاری شریف کتاب الایمان میں ایک واقعہ آتا ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم فرما رہے تھے صحابہ کرام میں مال دے رہے تھے صاحبی نبی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا اور میں نے کہا یا رسول اللہ آپ سب کو دے رہے ہیں ان کو نہیں دے رہے یہ بھی تو مومن ہے سعد کے ذہن میں یہ تھا کہ حضرت اس کو مومن نہیں سمجھ رہے شاید منافق سمجھ رہے ہیں اس لیے اس کو نہیں دے رہے ہیں تو حضرت نے فرمایا مسلم یعنی مومن نہ کہو مسلم کہو ایمان کا تعلق اندر سے اسلام کا تعلق ظاہر سے تھوڑی دیر کے بعد سات پھر کھڑے ہو فرمائے رسول اللہ آپ ان کو نہیں دے رہے یہ بھی تو مومن ہے یہ کہہ کر بیٹھ کے ساتھ کہتے ہیں پھر مجھے جوش آیا میں نے کہا یا رسول اللہ تیسری مرتبہ اللہ کے ابھی اب ان کو نہیں دے رہے یہ بھی تو مومن ہے تو حضرت نے فرمایا ساتھ تو, تو اس کو دلانے کے لیے جیسے مجھ سے لڑ رہا ہو مزاحن فرمایا کہ تو تو جیسے مجھ سے لڑ رہا ہو جیسے کوئی آدمی ضد کرتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں کہ تو تمہاری آدمی لڑ دو سے تو تو اس کو دلانے کے لیے جیسے مجھ سے لڑ رہا ہو پھر حضرت کا جملہ سو حضرت نے فرمایا میں جن کو دے رہا ہوں یہ ایمان میں کچے ہیں ان کے ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے میں دے رہا ہوں تاکہ جنت میں چلے جائیں اور جس کو تو کہہ رہا ہے اس کے ایمان پر مجھے پورا یقین ہے اور وہ پکا مومن ہے اس لیے میں اس کو نہیں دے رہا ہوں اس پر محدثین نے اور خصوصاً ہمارے شیخ نے ایک جملہ سبق میں کہا تھا فرمایا نبی مال بھی تقسیم کرتے تھے تو اس نیت سے کہ یہ جنت میں جانے والے بن جائیں آج میں اور آپ ہم کس نیت سے مال تقسیم کرتے ہماری پارٹی بنی جائے میری پارٹی بن جائے میری تعریف کرنے والا ہو جائے میرے فیور میں گواہی دینے والا بن جائے چاہے میں جھوٹا ہوں میرے حق میں بولنے والا بن جائے میں آج مال اس لیے تقسیم کر رہا ہوں کہ میری پارٹی بنے اور نبی اس لیے مال تقسیم فرما رہے تھے کہ وہ جنتی بن جائے میرے بھائیوں اس پر شیخ نے ایک جملہ کہا تھا میں بھی چاہتا ہوں سنو میں بھی چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے لوگ مسلمان ہو جائیں اس لیے نہیں کہ مسلمانوں کی میجورٹی ہو جائے اس لیے نہیں یہ لوگ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے ہو جائیں ایسی ہماری سوچ ہونی چاہیے میں واقعتاً میں اپنا واقعہ کہتا ہوں کہ میں جب ان ان, ان آدیواسیوں کے جھوپڑوں سے کبھی کبھی گزرنا ہوتا ہے تو دل پر یہ خیال آتا ہے اللہ یہ دنیا کے بھی غریب ہے اگر ایمان نہ رہا تو آخرت کے بھی غریب رہے یہ دنیا کے بھی غریب ہے ہمارے گھروں میں کام کر کے پیٹ بھرتے ہیں کھیتوں میں کام کر کے پیٹ بھر رہے ہیں گالیاں لوگوں کی کھا رہے ہیں مار کھا رہے ہیں اے اللہ کم سے کم ان کو ایمان تو دے دے یہ دنیا کے غریب صحیح آخرت میں تو جنت میں جانے والے بن جائے آخرت میں تو یہ مالدار ہو جائے اللہ تو آخرت میں تو ان کو نواز دے تاکہ یہ جنت میں جانے ایک اللہ کے نبی کے امتی کی یہ سوچ ہونی چاہیے ہمارے حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ نبی کا امتی نہیں ہے جس امتی کے دل میں نبی کے امت کی فکر نہ ہو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملفوظ میں فرمایا کرتے تھے کہ آج ہم نے اپنے فضیلتیں تو بہت بیان فرمائی کہ اس امت کی یہ فضیلت وہ فضیلت فلاں فضیلت لیکن فرمایا وہ امتی امتی نہیں بن سکتا جس کی آنکھوں میں نبی کی طرح آنسو نہ بہے امت کے جو رونے والا نہ ہو امت کے اوپر جس کے دل میں امت کا درد نہ ہو جس کے دل میں امت کا غم نہ ہو جس کے دل میں امت کی فکر نہ ہو وہ امتی نہیں ہو سکتا ہمیں چاہیے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اس امت کے لیے فکر کرنے والے بنے آنسو بہانے والے بنے درد رکھنے والے بنے غم رکھنے والے بنے اگر کوئی گناہ کر رہا ہے ہم کم سے کم اگر میرے بس میں ہے تو ہاتھ سے روکو ہاتھ سے طاقت نہیں ہے زبان سے تو کہہ سکتے ہیں محبت اور پیار کے ساتھ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم فرمایا اس سے بہتر آدمی کوئی نہیں ہو سکتا جو دین کا دائی ہو اور اچھے طریق پر لوگوں کو دعوت دیتا ہو اور فرمایا نیکی اور برائی ایک نہیں ہو سکتی ادفع بلتی ہی احسن اچھے طریقے سے برائی کو دفاع کرو اس نے آستین چرائی آپ نے بھی آستین چرائی کوئی کمال تھوڑے ہی ہوا اس نے پتھر مارا تم نے بھی پتھر مارا کوئی کمال تھوڑے ہی ہوا اس نے گالی دی میں نے بھی گالی دے دی وہ کمال تھوڑے ہی ہوا اس نے مجھے بدنام کیا میں بھی اس کو بدنام کروں کوئی کمال تھوڑے ہی ہوا اس نے مجھ سے بدلا لیا میں بھی اس سے بدلا لوں یہ کمال تھوڑے ہی ہوا کمال تو یہ ہے کہ اس نے برائی سے معاملہ کیا میں اچھائی سے اس کے ساتھ معاملہ کروں یہ کمال ہے یہ صفت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اور اللہ نے اس پر فرمایا ادفع باللتی ہی احسن فید عداوت اللہ کہہ رہا ہے کہ تو نے برائی کا بدلہ اچھائی سے کیا تو یاد رکھ تیری زندگی بھر کے دشمن کو بھی میں تیرا گرم گرم دوست بنا دوں کان کا ولی حمیم ولی کا مانا دوست حمیم کا مانا گرم گرم میں تیرا جگری دوست بنا دوں گا اگر تو اچھے طریق سے پیش آئے گا اچھے انداز سے پیش آئے گا میرے بھائیوں آج ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم نے لوگوں سے اپنے حق مانگے لیکن ہم کسی کو اپنا حق نہیں دے رہے اور اللہ کا نبی ہم کو کیا تعلیم دے رہا ہے بخاری شریف کی ایک روایت پر آپ غور کرو اللہ کے نبی فرماتے ادو حق کہو وہ حق کو اللہ تو سب کے حق کو ادا کر دے تیرا حق کوئی نہیں دیتا تو اللہ سے مان مجھے چاہیے میں میری بیوی کے حق ادا کروں وہ میرا حق نہیں دے رہی ہے میں اللہ سے کہوں مجھے چاہیے میرے بچوں کا حق میں ادا کر دوں وہ میرا حق نہیں دے رہے میں اللہ سے کہوں دوسروں کا قرض ہے میں ادا کر دوں کوئی میرا قرض نہیں دے رہا ہے میں اس سے کہوں اور آج دنیا کا جھگڑا کیوں ہے میں کسی کا نہ دوں سب میرا دے ہے کہ نہیں آج مسئلہ یہی ہے میں کسی کا حق نہ دوں سارے لوگ اب مجھے دیں اور نبی یہ کہہ رہے تم سب کا حق ادا کرو اور کوئی تمہارا حق نہیں دے رہا ہے تم اللہ سے کہو اگر اس حدیث شریف پر عمل کیا جائے تو میرے بھائیوں کوئی جھگڑا رہے گا دنیا میں کوئی جھگڑا رہنے والا نہیں ہے تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک بات ایک ایک ملفوظ شریف ایک ایک حدیث شریف اتنے اعلیٰ درجے کی اتنی اعلیٰ درجے کی کہ انسان کی زندگی اگر اس پر ڈال دی جائے تو انسان کامیاب کامران بامراد دنیا کی بھی عزت اللہ اس کو عطا کرے گا اور آخرت کی بھی عزت اس کو عطا کرے گا آج دنیا میں ایک شور ہے کہ مسلمانوں سے زیادہ ذلیل بھی کوئی نہیں لیکن یہ بھی تو دیکھ لو کہ مسلمان میں مسلمانی کتنی ہے علامہ اقبال تو بہت پہلے کہہ گئے بہت پہلے اقبال کہہ گئے کہ بلا تمدن میں تم ہو نسارا تو اخلاق میں ہنو تمہاری زندگی جو ہے وہ نصارہ اور ہنو کے طریق پر ہے اور تم اپنے آپ کو نبی کے شہدائی کہہ کر رحمت مانگنے چلے گئے قرآن یہ کہتا ہے ماکان اللہ بہم و انتفی بہت غور سے ان حالات میں اس آیات کو سنو ماکان اللہ بہم و ان مکہ والوں نے یوں کہا تھا کہ محمد اگر تو سچا ہے نا تو عذاب کیوں نہیں آتا کیوں تیرا اللہ ہم کو ہلاک نہیں کر دیتا کیوں ہمیں مٹا نہیں دیتا فام تر آلئی علی پتھر کی بارش برسا دے ہم پر اگر تو سچا ہے آج بھی تو یہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں ہم کو کہ مسلمانوں اگر تم سچے ہو تو کیوں عذاب نہیں آ رہا ہے ہم تمہارے گائی والوں کو مار رہے ہیں ہم تمہیں ویسے بھی مار رہے ہیں کیوں تمہارا رب آزاد نہیں اتار رہا ہے اللہ نے اس وقت جو جواب دیا تھا قرآن کریم میں ماں کان اللہ بہم بھی فرمایا میرے محبوب آپ موجود ہیں ان میں آپ کی برکت سے میں عذاب نہیں دے رہا ہوں آپ کی ذات بہت اونچی ہے میرے نزدیک جب تک آپ کی ذات اس زمین پر رہے گی میں عذاب نہیں دوں گا آپ کی ذات بابرکت بہت اونچی اچھا آپ تو دنیا سے تشریف لے گئے آپ چلے گئے دنیا سے تو کیا اب عذاب آ جائے گا اللہ تعالیٰ کا اللہ نے آج یہ دوسرا جواب دیا وما کا محد فرمایا پیغمبر اگر آپ نبی رہیں ان لوگوں میں آپ دنیا سے تشریف لے جائیں تو آپ کی امت جب تک عموم استغفار کرتی رہے گی میں عذاب نہیں اتاروں گا اس آیت نے ہم کو یہ بتایا امت نے استغفار چھوڑ دیا تو اللہ کی طرف سے حالات آ گئے امت نے استغفار چھوڑ دیا نمازیں چھوٹ گئی استغفار ہمارا چھوٹ گیا اللہ سے مانگنا چھوٹ گیا رونا دھونا چھوٹ گیا دعاؤں کے طریقے ہمیں نہیں معلوم دعاؤں کے طریقے ہمیں نہیں معلوم روایت میں آتا ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگنا شروع کر دیا حضرت نے فرمایا اجل جلد تھا نے بہت جلدی کی فرمایا یا رسول اللہ دعا کیسے مانگی جائے فرمایا پہلے اللہ کی تعریف کرو جب دعا شروع کرو اللہ کی تعریف کرو پہلے اور بھائی آپ کو اگر کوئی اور تعریف کے کلمات نہیں آتے الحمد شریف تو آتی ہے یہ تعریف ہی تو ہے اور کل ہو اللہ واحد اللہ کی تعریف ہی تو ہے پوری صورت الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد پہلے اللہ کی تعریف اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے پھر نبی نے فرمایا مجھ پر درود بھیجو تو وہ صحابی فرماتے اللہ کے نبی کتنا درود بھیجو فرمایا ما شیتا جتنا چاہے بھیج تو صحابی کہتے ہیں حضرت ایک چوتھائی درود تین چوتھائی دعا کرو فرمایا لو ذد تل خیر الکا زیادہ کرے تو اچھا ہوگا حضرت خود ہی فرما رہے ہیں فرمایا اچھا تین حصوں میں تقسیم ایک حصہ درو شریف دو حصہ دعا فرمایا لو زد تیر الکا اور درود پڑے تو اچھا ہوگا فرمایا آدھا درو شریف آدھی دعا فرمایا لو ضد تل خیر الکا اس سے بھی زیادہ درود پڑے تو اچھا ہوگا تو فرمایا اچھا دو تہائی دو سلوس دو ترتیاؤں درست شریف ایک ترتیاؤں دعا فرمایا لو ضد اور زیادہ کرے تو اچھا ہوگا تو صاحب کہنے لگے پھر تو دعا کا وقت ہی کہا رہا سب درو شریف ہی فرمایا ہاں مجھ پر درود کی برکت سے اللہ تیری ساری ضرورتوں کو پوری کر دیتا یہ چیزیں ہیں میرے بھائیوں کرنے کی یہ چیزیں ہیں درو شریف وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں حق تعالیٰ دل شاہ نے اپنی رحمت کو اپنی محبت کو اپنی عنایتوں کو اپنی مغفرت کو اس نبی کی اتباع میں چھپایا ہے ان کن تم تو اللہ فتبی تم دونوں پیغمبر اپنی امت کو کہہ دو اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو ان کن تم تو اللہ فتبعونی نبی کی اتباع کرو یہ اللہ اللہ کہتا ہے میری محبت بھی عطا کر دوں گا بھائی اپنے دنو بکم تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا امت نے ان کاموں کو چھوڑ دیا نبی کی اتباع زندگیوں سے ختم استقفال زندگیوں سے ختم درو شریف زندگیوں سے ختم ہمارے پاس دنیا بھر کی باتوں کا وقت ہے میں کہتا ہوں مغرب کے بعد چھ رکعت اوابین میں کتنا وقت گزرتا ہے اگر آپ زیادہ سے زیادہ وقت لے لو دس منٹ میں چھ رکعت اوابین پوری ہو جاتی ہے دس منٹ میں چھ رکعت لی اللہ راضی ہو گیا روایتوں میں اللہ کے حبیب نے فرمایا ابو ذر فاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لاتا کرن المعروف شیعہ کسی چھوٹی نیکی کو چھوٹی نہ سمجھو لا تحقرن من المعروف چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹی نہ سمجھو ولو کا چاہے اپنے بھائی کو مسکرا کر مل رہے ہو اس کو بھی حقیر نہ سمجھو فرمایا اس پر بھی اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور کبھی ایسا ہوتا ہے شیطان جو ہے نا شیطان وہ ہم کو یوں کہتا ہے کہ تیرے دفتر کے دفتر گناہوں کے بھرے ہوئے ہیں اب تو نے چھوٹی نیکی کی اس کا کیا فائدہ ہوگا چھوٹی سی نیکی اتنے سارے گناہ کا مقابلہ کیسے کرے گی یہ کیلے کا چھلکا ہٹا دیا کانچ پراٹھا راستے میں ہٹا دیا کوئی تکلیف دے چیز کو ہٹا تو شیطان کہتا ہے ارے یار اس سے کیا ہونے والا ہے اتنی سی نیکی ہے لیکن اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں یہ شیطان کہہ رہا ہے ہم کو نبی علی سلاۃ وسلام یہ کہتے ہیں چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹی نہ سمجھو تمہیں کیا معلوم کہ اللہ کو یہی نیکی پیاری ہو جاوے اور تمہاری بخشش ہو جائے وہاں چھوٹا اور بڑا نہیں دیکھا جاتا سفیان سوری رحمت اللہ علیہ بڑے محدثین میں سے ہیں بڑے محدثین میں سے بڑے مفسر ہیں بڑے فقیر جب آپ کی وفات ہوئی تو کسی نے خواب میں دیکھا فرما حضرت کیا حال گزرا فرمایا امیدیں لے کر گیا تھا کہ حدیث کی خدمت سے تفسیر کی خدمت سے فقہ کی خدمت سے بخشش ہو جائے گی لیکن وہاں نہ حدیث کی بات آئی نہ تفسیر کی بات آئی نہ فقہ کی بات آئی کچھ بھی نہیں آیا امام ابو حنیفہ کے زمانے کے ہیں بہت بڑے آدمی فرمایا کچھ بھی نہیں آیا اللہ نے مجھ کو یوں کہا سفیان تیری ایک چھوٹی سی نیکی مجھے بہت پیاری آ گئی فرمایا یا ربی وما ہی اللہ وہ میری چھوٹی سی کیا ہے پر میں تو حدیث لکھ رہا تھا اس زمانے میں اس طرح کے قلم نہیں کہ جو ہمارے زمانے میں ہے روشنی میں روشنائی کے اندر وہ جو لکڑی کا قلم ہوتا تھا وہ دبوتے تھے اور پھر لکھتے تھے تو تو نے روشنائی میں قلم دبویا اور اٹھایا اتنے میں مکھی آ کر بیٹھ گئے روشنائی کے اوپر تو تو ایک منٹ کے لیے رک گیا کہ چلو اس کو پی لینے دو تو نے اس کو پینے دیا وہ اس کتنی دیر بیٹھی ہوگی بہرحال وہ اڑ گئی اس کے بعد تو نے حدیث لکھنا شروع کیا مجھے تیرا یہ عمل بہت پیارا لگا کہ تو نے میری چھوٹی سی مخلوق پر رحم کیا میں آج اسی عمل کی بدولت تیری مغفرت کر دیتا ہوں لاتا کرن من المحروف شیعہ نبی نے فرمایا چھوٹے سے عمل کو بھی چھوٹا نہ سمجھو چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹی نہ سمجھو دل میں دائیا پیدا ہوا دو رکعت پڑھنے کا اسی وقت پل لو دل میں جذبہ ہوا دو رکعت نفل پڑھنے کا اللہ اکبر کیا معلوم دوسری مرتبہ یہ دائیا پیدا ہوتا ہے یا نہیں کیا معلوم یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے یا نہیں یہ اللہ کے مہمان ہے ہمارے گھر پہ کوئی مہمان آتا ہے تو اس موقع پر اگر ہم اچھا ویلکم کریں گے اچھا استقبال کریں گے وہ دوسری مرتبہ آئے گا اور اگر ہم نے اچھا استقبال نہیں کیا وہ دوسری مرتبہ نہیں آئے گا یہ دینی جذبات یہ اچھے خیالات یہ نیکیوں کے خیالات یہ اللہ کے مہمان ہیں اگر ادا کرو گے اللہ اور توفیق دے گا ادا نہیں کرو گے تو پھر اللہ کی طرف سے اچھے خیالات کا آنا بند ہو جائے گا پھر نیکیوں کے خیالات نہیں آئیں گے تو بہرحال میرے بھائیوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جو زندگی ہے جو باتیں ہیں جو جو بنانے کے لیے ہمیں کہی ہے اس پر عمل کرنا چاہیے میں نے اسی میں مسلم شریف کی ایک روایت پڑھی لمبی روایت حدیث قدسی ہے میں اس کا ترجمہ کر دوں اس میں تو بہت کچھ باتیں اللہ کے حبیب نے بیان فرمائی فرمایا اللہ یوں کہہ رہا ہے ابو ذر پاری راوی حدیث ہے فرمایا اللہ یوں کہہ رہا کیا کہہ رہا یا عبادی انی حرمت ظلم علی نفسی اے لوگو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر رکھا ہے میں کسی پر ظلم نہیں کرتا اللہ کہتا ہے میں کسی پر ظلم نہیں کرتا فحرمت بینکم تو میں نے تم پر بھی ظلم حرام کر دیا فلا ظالم تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا ہمیں چاہیے کہ اللہ کی صفت اپنائیں اللہ ظلم نہیں کرتا ہم بھی کسی پر ظلم نہ کریں آگے دوسرا جملہ فرمایا یا عبادی ان نقم او میرے بندو تم تو گمراہ تھے تمہارے پاس علم کہاں تھا ہدایت تھی اللہ من ہدایت ہو مگر جس کو میں ہدایت دوں آپ ہدایت نہ دیں تو آپ کا چچا ابو طالب ساری زندگی نبی کی خدمت کر کے بھی جہنم میں چلے جائیں اب ہدایت نہ دے تو حالانکہ نبی کی تمنا تھی کہ چچا مسلمان ہو جائے اور نبی کو انتقال کے بعد بڑا صدمہ رہا تو اللہ کو آیت اتارنی پڑی ان نقل میرے نبی ہم جس کو چاہتے ہدایت دیتے تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے بلال حبشی نے فرمایا کہ اللہ نے دو صفت اپنے ہاتھ میں رکھی دو صفت اچھا ہوا بلال کہتے ہیں اچھا ہوا دو صفت اپنے ہاتھ میں رکھی فرمایا ایک ایمان اور ایک رسک ایمان اور رزق یہ دنیا والوں کے ہاتھ میں نہیں دیا فرمایا اگر دنیا والوں کے ہاتھ میں ایمان دینا ہوتا تو ہم کالوں کو کون ایمان دیتا بلال کہہ رہے ہیں ہم کالوں کو کون ایمان دیتا اور رزق اگر دنیا والوں کے ہاتھ میں ہوتا تو تو روزانہ میری روزی بند کرتا رہتا کہ آج تمہیں نہیں ملے گا آج تمہارا کھانا بند آج تمہارا پانی بند یہ روزانہ بند کرتے رہتے اور اللہ کا حال کیا ہے فرمایا مانو تو بھی دوں گا نہ مانو تو بھی دوں گا کفر کرنے والوں کو بھی دوں گا شرک کرنے والوں کو بھی دوں گا بغاوت کرنے والوں کو بھی دوں گا بلکہ تم سے زیادہ دوں گا مسلمانوں تم سے زیادہ دوں گا قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اے میرے نیک بندو اے مسلمان بندو اے مومن بندو اگر تمہارے ایمان چھوڑنے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں ان مشرقوں کے مکانوں کو سونے اور چاندی کے بنا دیتا قرآن میں ہے اللہ کہہ رہا میں ان کے مکانوں کو سونے اور چاندی کے بنا دیتا آج اتنا ان کو نہیں دیا ہے صرف ابھی تو ان کو مرسیڈیز گاڑی دی ہے ابھی تو کچھ بنگلے ان کو دے دیے کچھ اوتی دے دی ان کو کچھ فیکٹری دے دی ان کو اسی پر مسلمانوں کی لار تپک رہی ہے اور خطرہ ہے کہ ایمان چھوڑ دیتا ہے اگر اتنا دیتا تو ہم سب ایمان چھوڑ دیتے اللہ کہتا ہے یہ دنیا مجھے پیاری نہیں اے غریب مومن تیرا ایمان مجھے پیارا ہے تیرا ایمان پیارا ہے تو چتنی روٹی پر زندگی گزار دینا لیکن تیرے ایمان سے بڑھ کر بڑی دولت کوئی نہیں ہو میں نے تجھ کو عظیم شان دولت دی ہے تو فرمایا ایک ایمان ہے اور ایک رزق ہے یہ رزق فرمایا میں ماننے والوں کو بھی دیتا ہوں نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہوں تو بہرحال میرے بھائیوں اللہ جل شان و حدیث قدسی میں فرماتے یا عبادی انکم جائے تم بھوکے اللہ کام تو ہو مگر جس کو میں کھانا کھلاؤں رمونی مجھ سے مانگو میں تم کو کھلاؤں گا اور اسی لیے نبی نے ہمیں کھانے کے بعد دعا سکھائی وہ ساری دعا تو آپ جانتے ہیں ایک دعا میں آپ کو بتاؤں نبی علیہ السلام نے فرمایا غیر مقفین ولا ولا ولا انہو یا ربنا اے اللہ میں یہ جو کھانا ہٹا رہا ہوں نا کھانے کے بعد وہ اس لیے نہیں کہ توہین کر رہا ہوں کھانے سے پہلے تو بھوک بہت لگی تھی تو سامنے کر رہا تھا اور جب کھانا کھا لیا تو پلیٹ ہٹا دیتا ہے اے اللہ میں اس لیے نہیں ہٹا رہا ہوں کہ میں توہین کر رہا ہوں اے اللہ میں توہین نہیں کرتا ولا مقفور میں ناشکری نہیں کرتا ولا موت اللہ میں کھانے کو الوداع نہیں کہہ رہا ہوں ولا مستغنی نہیں اور اللہ میں تیرے کھانے سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہوں ابھی مجھے شام کو پھر ضرورت پڑے گی کیسی بہترین دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی پھر آگے فرمایا یا عبادی ان نقم آر اے میرے بندو تم ننگے اللہ من کسو مگر جس کو میں کپڑے پہناؤں تم تو ماں کے پیٹ سے بغیر کپڑوں کے آئے تھے میں کپڑے جن کو پہناؤں فرمایا مجھ سے مانگو میں تمہیں کپڑا دوں گا اس لیے نبی علیہ السلام نے ہمیں دعا سکھائی الحمد للہ ہندی کسانی ماں اواری بھی عورتی بات جنگ ملو بھی حیاتی اللہ میں ننگا تھا تو بھدی معلوم ہو رہا تھا کپڑوں کے ذریعے سے تو نے مجھ کو خوبصورت بنا دیا وا مجھے خوبصورت تو نے بنا دیا بغیر کپڑوں کے میں کیسا معلوم ہو رہا تھا تیرا کتنا بڑا احسان ہے آگے فرمایا او میرے بندو خوب سنو کہہ رہے ہیں او میرے بندو یا عبادی تم خوب سنو ان نقم لن تجرونی تم سارے مل کر مجھے نقصان پہنچانا چاہو نہیں پہنچا سکتے اور تم سارے مل کر مجھے نفع پہنچانا چاہو نہیں پہنچا سکتے پھر فرمایا یا عبادی لو ان انسکم و جن کم و اول کم مسلم شریف کی پوری روایت ہے اے اے لوگو اے میرے بندو تمہارے انسان تمہارے جنات تمہارے پہلے تمہارے پچھلے سب کے سب قانون الا قلب رجل اتقا ایک متقی دل لے کر کے بیٹھ جائے ماں زادی ملکی شیا سب پوری دنیا متقی بن جائے میری خدائیت میں کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی اور آگے فرمایا لو اللہ اب و آخر اکوں سکوں جن کو تمہارے ابل آخر انسان جنات سب مل کر اللہ اب منکم پوری دنیا مل کر فاجر و فاسق بن جائے ماں فی ملک کی میرے ملک میں ذرہ برابر کمی نہیں ہو سکتی اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں میرے بندو تم اچھے بنو گے تمہارے لیے بنو گے اور تم برے بنو گے تمہارے لیے بنو گے میرا کوئی نقصان نہیں میرا کوئی نفع نہیں اس روایت کے اندر اللہ نے اور اللہ کے نبی نے ہمارے دلوں کو ہلا دیا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اچھی بنائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت کے اوپر بنائیں میرے بھائیوں میں بہت ہی تکلیف والے دل کے ساتھ کہتا ہوں ہمیں اس وقت غیروں سے جتنا نقصان نہیں ہو رہا اتنا اپنوں سے ہو ہمیں اپنوں سے ہو رہا ہے اپنے جو ہم کو رلا رہے ہیں اپنے جو ہم کو ستا رہے ہیں اپنے جو ہمیں مار رہے ہیں اپنے جو لوگوں مخبری کر رہے ہیں اپنے جو مسلمان مسلمان کے خلاف فون کے ذریعے سے دوسروں کو بتا رہا ہے اور خود مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں دوسروں سے ہمیں اتنا نقصان نہیں جتنا اپنوں سے نقصان ہے میرے نبی نے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء سے زیادہ مجھے ستایا گیا وہاں سوال ہوتا ہے نو علیہ السلام کو ساڑھے نو سو سال تک ستایا اور نبیوں کو کتنا ستایا اللہ کے نبی کو تو اتنا نہیں ستایا پھر آپ کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ ستایا گیا محدثین نے اس کا جواب دیا تمام نبیوں کو ستانے والے پرائے تھے آپ کو ستانے والے اپنے تھے اس لیے آپ نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ ستایا گیا آج ہم مسلمانوں کو اپنوں سے جتنا نقصان ہے اتنا پڑھائیوں سے نقصان نہیں ہے چھوڑو آپسی اختلاف کو چھوٹی چھوٹی باتوں میں کیوں اختلاف کر رہے ہو کیوں ایک دوسرے کے خلاف ہم سازشوں میں پڑے ہیں کیوں عورتوں کے دروازوں پر لے جا رہے ہو اپنے مسلوں کو اپنے گھروں میں حل کرو بڑا دل رکھو معاف کرنے والے بنو وسیع سے وسیع دل رکھ کر کے اپنے بھائیوں کو معاف کرو اور دل میں یہ بسا لو کہ اللہ اس نے میرا ایک قصور کیا میں نے تیرے لاکھوں قصور کیے ہیں اگر تو پکڑ کر آ جائے تو میرا کیا ہوگا اگر میری یہ سوچ ہو جائے میں اپنے بھائی کو معاف کرنے والا بنوں گا نبی کی شان تو وہ ہے کہ عبداللہ ابن عبی جیسا منافق زندگی بھر ستانے والا منافقوں کا سردار جس کے بعد میں قرآن میں اللہ نے یہ آیت اتاری کہ آئندہ اس کے لیے دعا بھی نہ کرنا ایسا سخت ترین انسان لیکن جب وہ مرا ہے تو نبی اس کی بھی جنازے کی نماز کے لیے گئے صرف نماز نہیں پڑھائی اپنا کرتا دیا اس کے کفن کے اندر اور فرمایا میرے کرتے سے اگر اس کی بخش ہو سکتی ہو تو میں دینے کے لیے تیار ہوں بخاری شریف میں ہے اس کو قبر میں رکھ دیا حضرت نے فرمایا اس کو نکالو اس کا منہ کھولا اور منہ کھول کر اللہ کے نبی نے اپنا لعاب مبارک اپنا تھوک مبارک اس کے منہ میں ڈالا اور فرمایا کہ میرے تھوک سے اس کی بخشش ہو سکتی ہو تو میں اس کو اپنا تھوک بھی دینے کے لیے تیار ہوں جو نبی اپنے دشمن کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے مسلمان اپنے بھائی کے ساتھ اس کے خلاف معاملہ کر ہمیں چاہیے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت کو اپنی زندگی میں اپنائیں بڑے سے بڑا دل رکھیں معاف کریں درگزر کریں ہو سکتا ہے میرا قصور نہ ہو اس کا قصور ہو میرا قصور ہو اس کا نہ ہو ہو سکتا ہے لیکن ان قصوروں کو دلوں میں لے کر نہ چلو ساری دنیا ہمیں کھلونا بنا رہی ہے ساری دنیا ہمیں تماشا بنا رہی ہے ساری دنیا ہمارے خلاف ایک ہو چکی ہے ساری دنیا ہماری عزت لوٹنے پر آئی ہے اور ان کا بس چلے تو ہمارا ایمان لوٹنے پر آئی ہوئی ہے ایسے وقت میں میں اور آپ بھی ہم دشمنیوں ہی میں چلتے رہیں گے تو آخر اس امت کا کیا ہوگا اللہ ہم تمام کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اتباع نبوی کے جذبات عطا فرمائے برائیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ اس مجمع پر اپنے خصوصی رحمت نازل فرمائے ابھی کسی صاحب نے چٹھی بھیجی ہے ان کی دو سال کی بچی کینسر میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفا دائمہ عطا فرمائے اور بھی بہت سارے لوگ بیچارے بیمار ہیں مختصر دعا کر لیں اللہ مسل وسلم دائم ابدا اللہ حبیب کا خیر الخلق کلہم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین اللہ اس مجمع کے اوپر نظر کرم فرما دے نظر رحم فرما دے اے اللہ یہ پورا مجمع ابھی تیرے فریضے کو ادا کرنے کے لیے آیا ہے ہم نے تیرے حبیب سے سنا ہے کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے جس میں تو دعا قبول کرتا ہے ہو سکتا ہے یہی گھڑی ہو اور نہ ہو تو بھی اللہ تو بنانے پر قابر ہے اس گھڑی کو مقبولیت کی گھڑی بنا دے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے جلی کپی ظاہر باطن کو معاف فرما ہماری زندگی کو بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما صبح کو اٹھتے ہیں اللہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ گناہ نہ کریں لیکن شیطان ساتھ ہے نفس ساتھ ہے اللہ اوریانیت بے حیائی لگی ہوئی ہے ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں اللہ آپ ہمارا ہاتھ پکڑ لیجئے ہمارا ہاتھ پکڑ لیجئے جس کا ہاتھ تو نے پکڑا ہے اللہ وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا اللہ آپ ہمارا ہاتھ پکڑ لے ہماری مدد فرما دے نصرت فرما دے گناہوں سے بچا لے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما مرحومین کی مغفرت فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما بے قصور جیل میں ہے رہائی عطا فرما غلط مقدمات میں نجات عطا فرما امت کو صحیح سمجھ عطا فرما علماء کی توقیر اور تعظیم کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم تمام کو آپس میں محبت اور پیار سے رہنے کی توفیق عطا فرما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت کو حرز جان بنانے کی اور محبت سے عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرما سب کے کاروبار کی حفاظت فرما مکان جائیداد کی حفاظت فرما بیوی بچوں کی حفاظت فرما اللہ ایمان کی حفاظت فرما اللہ بے روزی روزگار کو روزی عطا فرما سب کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب کے صدقے میں اس مجلس میں جو تیرا پیارا بندہ ہے جس کی آمین تجھے پیاری ہے اس کی آمین کے ساتھ ہم سب گنہ گاروں کی آمینوں کو بھی قبول فرما آمین یا رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبی رحمت www.attableague.com, the reviver of the